کتاب دے کہ پدے کے رب العزت کے انسان ذکر نشتا جمنت کے اصلاح دنیا جنگ سن کے توحید بیان کرے ادا اللہ کر مارسا کے پیش کرے باغ میں قرآن کی دامہ داری بھی ہمارا سر کوئی کافی اور قرآن کے داغے ملاقے بھی تھے بعض اس کی اپنا تو میں ذکر کری بارے کا اسپا ذکر کر رہی بارے کو ذکر کری مطلب کا اصل ضرورگار لوگ مشین کی جنگیا کے باعث اور اصل کی نجات ہوئی کے اصل مقصد ہے تو یہ مقصد اسباب اور ذرائع جو قرآن کریم کا اسباب و ذرائع ریز کی روپئے ذکر کری اول کے انسان ترقی کی پرشست کرتی ہے نہ ماتا اور چہیلی بھی کتاب اور اللہ مشکلات راضی اور اور دین ہو گئے سب جی میری پیش کرے گے کتاب اور عمل اگلے راضی یو تو نفس رضان رکھتے نرسن مشران اطلاق اور انجا کچھ کبھی ہزار کلیم سے خراب کریں گے لائ کے جبل کا مٹی میں گھر گئے جمن کو پتا بڑا وقال لگی نا منوجی تبھی بھی کبھی جانا گنا گار سماج نہ پچڑا تھا لاحق کرنا چاہیے جن ٹول بھی مصیبتی دنیا والے اسلام واقع ذکر کرے رات کا لا آپ سمر کی ہوئی لال دستاروں گی نکلو مصیبت کر رہا ہے یہ مصیبت میں اندر ذکر کری گی ہر رتو سب اس چیز میں وہ اوہل اسٹیم کے کا من کے مت دیکھو انہیں محاذ میں لا یعنی صرف صورت کی ناراضگی کی یہ انسان کا اکوازی انسان کا انسان کے بائش کی ترجیح بس اس کا کاغذ ہو دھر بناتا تو دنیا کے سوجن ہم لنگ لے کے رہتے کاغ تو سخت مشقت برداشت کے اور زمانہ مکان تائیں بھی دیکھتی میں نی کا گورا اور مشقت کا برداشت کرو اور حاضر بلد بل کا گورا سر مشقت داخلے کو موبائل کی فری کے پوران کی تہذیب الت کے دوران سمیت سوری دہر خریدی جن میں ہر ہماربی الحاظ سماجہ ہر ملا ہوتا ہے والقسم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون دا نفس دا مسکی پری سلوم شجو حضرت تمام طول فلاسفہ اختیار خلق ہے اگر پری سلوم اصول کو کتابوں کی کی کہ انسان کامل کی گی کہ حقیق کی نہ حقیق الگ کی گی کہ ہر مربیت ہے آششی داتوں کی نہ تو ہر میں ہاں ہمارا پل غلط کوئی بہت حسد ریا کا کپور پی گی وہ نہ تو ہرا ہر پل سے وہ پوری پرتی بھی دیتی مجھے بادل کی بھی الا کے شرط میں عادل کی بھی الا کے قسم و بادل ہوتے عالم کی بھی الا کے مدلل خبر تھی وان سپور والا تعالیٰ وہ چپ دلیل سر خبر تھی نہ عالم دو دلیل کی جائیں گی تبدیل جو نش پائے گا پائے سل کی دستی جو دل میں شناد پانی اس کی منگل تھا سور وسنگ دوسرے کے بقر کے رہے اور کام کی مال غلط فل کو سراناش تھا ہوں خلاف داغی جو داغی تلاش رضا خلا گا دونوں نکلتی تھی آخر کے وہ لوگ چلا ہو گیا اور نقصان جیسے جگہ کے نقطۂ نئی گا مطلب دار ہے کہ انسانیت نہیں ہڑو تو سر سروس کی لاسٹ انسان فضا اگر خلا بھائی بندی تو طلاق جو جو اور تو تو خلا لین دین تھوڑا جی اولا اصل سرکار میں ذکر کری سر کا نقطۂ لحاظ و ساتھی دار حقوق کی ذکر کری بھی جب جی آسورت کلدی میں فرق پورا کی اور اگست تیرا یہ لیکار زیادہ مجبور ہوا دنیا کے میرا کے حق ہوں حیثیت ہوں گے تقریب سورت رواوت سورت ہو جا تھا فرد روایت سورت ہو جاتا جفاج یہ حکومت جاگے داغے نکال داغے لین دین بیا ضعیف یقین بات ہو جاتا ہوں بیا بے وقوف بلا تو صفا مالکم بیا میلاس اگر تقسیم کر بیا مجرم ولاتی یا تین الفاظ مجرم حق ڈالے کہ بند کا جرخانہ کی اب آگے قانون شامل کرے بتلار کا مشاعر حقوق بلا کر عمان صاحب محرمات لین دین تجارت بائی بندی دوستی سفر مزدیا وہ لگی ناقبت ایمان حکم نے ذکر کری میں سے وہ نقطۂ ڈالا ولا تب شروع والے سے پکو دا ذکر والا کہ ظلم ضرور ادوان دے تو انصاف دے ان پر یقین سرد انصاف ان کو سوال بھی شکاب ہوگی فقط سرد انصاف ان کو زہر بدل دی تو بے بالکل سرد انصاف ان کو لوگوں سے ہرا دی کتاب سوال کی تو جب دپلان بھی دیتی جو اکڑا تو استاد دے اکڑا نقطہ سے بدلا تب شروع والے کو سکوں قرآن افراد بھی زمان مطلب دار ہے کہ قرآن دار سے وہی حفاظت کا اور بخاری کے جگہ حدیث حالیانک بریشائی سے کچھ انواع کیا بریشا جو بنی کے حقوق با انیار ہے مسلمان کا سیاست کوئی حقوق ہوتا ہے زد عوام کی وسائل تو قرآن بھی معلوم اگر قرآن مطالعے بھی معلوم آپ سیاست کو آپ کو کب مل مطلب جو کئی اتا کوئی جو سیاسی ہوتا تو غدار ہو تھا تو فوراً معلوم نہ دے جی۔ لاہور کے پڑوس کا زمین سیاسی کی زور گے راغ ماں کہتے سیاست کی سناسی محتاص ہوش کیا سیاست مانے جو حکومت حفاظت تو قرآن کی شروع ہوئے گی تا تزوان کیا دے اصلاح سے تا تا کیا تھا اس وقت مانگیں گے کیا پوجی بانے علاج کے خلق دیر ناس کو پڑے تو رانا رہنا اور مزید محتویج کسی سے بنے کے لیے میں کہا کو چلائیں گی ملک کو دس دیں کون ملک پاگل دے چھ توائی کو نہیں بدلاح کتاب نہیں پورا قرآن پکڑان سرت مطلب نہیں لے ہے عوام کہ اصلی سیاست پر زمانے کی پکڑان کی دیکھ کو جمع سفر کی دیکھ فرائض کا پارا مونگ جدید جدار تم کہ منگ میں بے پوری کی دا بہتر اور دوسرا دیں گے دیکھا کہ ہم بات اخالت اور بے قریبی امت پمانا جماعت پمانا قائد پمانا جو مجھے قرآن پر نہ نمانوں کا استعمال کرے گی صورت عال عمران کے پیمانا جماعت استعمال کرے گی تم تم خیر امت اور استعمال لفظ راؤ امر جراوڑے مانا استعمال شعی الغیب ہمیشہ بہترین کو جمع کی وہ کتاب کے راجود پوری راجود اصول تا کی گئی مرتا سید کو دور اصول پابند اور ہمیشہ بنے گی تو شرط نہیں کتاب کے راجود پوری بیماریوں کو تنہا بنا کتاب اللہ دین خرید بیان کی ماضی ماں اور چکن سے ماضی اللہ اور تنہاؤ نہ منفر معاشی نہیں دے گی تناؤ نہ تو من نہ کرے نہ دے جن کی چکن سے نیند آئے رد بچے کے کوئی ایک تو اور ہودار قرآن اصطلاحات کی کہ کل اضاف کے میں آئی نا کاغذی نہ کہ غٹول اللہ وہ مفسرین کے خلاف کئی نہ رہا وہ ان شرا کے بولو دار دونوں شراک ادارے خلاف نہیں افراد بھی کر گئی لیکن بادشاہ نے کہ سے اور اثرے جب بغاوت سر فوٹے کی جو بادشاہان قصور طریقے آگے سرکار پہ بعض خلق اور ماجد مقرر کی جیسا قبائل بنا تو دیر کا بازی دخل کی مخالف بعض کے ہوتے بعض خلق بلتی ہوتی مغلت دردوں تو پوشا دیر پس بڑی ہوں جو بادشاہ دا مختلف تو ہم کا تھی تو مثال اسلام کریں گے موبائل جی سے پیشکش کرو سمدھی بڑھو اور گردوں میں رکھ رہے ہو قرآن ذکر لفظ ارجا استعمال ارج ارج ارج مانا گڑتے ہو ہو ہو ہو یا سج ابیاس کے مانگ سن گڑھ آر کے آگے ہوئے بلیو جی بلی دے دے دے دیو جنا کہ بندہ دا نشی دے کہ مانی وہ وہ دیو لدا سے لفظ لاش لگتا ہے تو قرآن بلاغت پران بلاگت سنگیش کیا باہر جا کے احسان مانی شروع کی مفسرین سرو مانی بھی کرتے جہاز ہے چیزیں بھی قرآن لفظ گا سروں کے اکیلو والے لوگوں کی سے بہترین کتاب ہے نقصان ہاؤ نہ آنے لوگ مرکز کے ماشی آ گئے فیس افراد بے دفرا رہے فیصلہ گئے لفظ آ گئے رضوان بہتر جماعت ہر زیادہ پریزوں شروع تو برابری اور بہتر خدی شروع کی جسم معروف تھی روپے امر اطلاع صورت بھی کر لگی خلط اللہ کتاب اللہ عقیم سلا درست ہو گیا تو کتاب درست ہو گئی عطیم سیام درست ہو گئی اول امر اطلاع صورت بھی کر لگی خلط اللہ کتاب اللہ امر معروف کی اول امر معروف میں دار لاوام تو کیا غمل کہ قدم پہ قدم پہ آئی کے فساد ہو اور آزاد دینی ہو جو دیا جب میں ہار کر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں جو فراد کو حفاظت جو سلمان کو نہیں دیں گی سو نہایت پاس باز بڑے بے چوار سے بازار کے بے بحث کر جو انسان حقوق کے لکھی اگر پسند سمجھو اگر اللہ کی کتاب سمجھو فوج لو پولیس لو دولت میں ڈا نسل کو قلم تو ہوگی ابھی کم ہو رہا ہوتا سر دولت اور کثرت فائدہ نہیں نکلتی حق ہاں، فائدہ نہیں اور امن کو قرآن سمجھو زمین من پکوڑان کر جب رات و حد نو ہر قدم پہ قدم قدم و فائدہ کے لیے رات کی نشچے کمین کسا کو یہ شیو کڑے جو رشیو داغ جدا کنوں کا پرانے نہ کو منتے کو فلسفہ ہوا پھر پوا سب ہوں وہ ہوں اور علاج جسن بھی کیوں وہ آگا نہیں علاج جسن کے دفت قرآن قرآن نو جو قرآن پر استعمال کرا دامت کا بادشور اور انگریز پر ملک مسلط شور اگر دا کوشش کو تو قرآن دلانے سے قرآن ہے نظرشم پورنپاد کرے دیو جن انگریز بھارتوں کو اوکال سلطنت کی ہر پچواری لگایا گیا ہے تو اس کے یو خانی کے بہتر خلق دین کے اوسط گرم کے اپنا بہتر خلق کو آوانی زمیندار اور جو سنی اور دنیا دیوار دعوے بالکل دلی کلی اول خانہ کے قوانین دس دی علماء پنجل کی زمیندار چھ دی اور سب فرقوں کے لیے سلطان دیوار داخل کو کیا جوڑ دی جو مطلب درجہ اتنا دلیل بری دلیل کی چڑے اور بری دلیل سے تاکہ میں آگ ملا ذکر کو جا بکوان داد انگریز دو سو اخارہ شہر رہتے یعنی جامع معلوم جامع المعقول اور منقول لقبوں لیکن جو قرآن والا ہوتا شیخ شیش لو روپی یہ قرآن قرآن کی حالانکہ میں یہاں الگ کہ کون نہیں کو تو درجہ والا دا سے پڑے گا نتیجہ دار والا زمین ملک راشن

تیس کا غلط ہوگا اور کتل اپنے رائے کو دائیں سڑے تو اٹھارہ سو چھبیس کے جنگ میں تقریباً نو سو روپئے نمک کے تغلو پالا تھا رشاش میں شہید رحمت اللہ علیہ نے اجتماع کرے گا پالے کے لو علماء دو در راغلی تو خل کر راغلی خاص کر پائے کے راغی کے مسلمان لال شاہ کر سکتی ہیں راغے کا بعد بدی من کے اتفاق کو شو اور بند کی اور جب آ جائے اور بند سے ان کے مرضی زندگی نکلے گی داغ مرغری قدر کرو شہیدانے کرو جمع کے ہتھیار رکھتا سے مشہور جمع کے سب ایک پناہ والا اوشاد ہے دن مسئلہ ختم رام دن ثابت ہو بے دا تاریخ سے ہو تو ذرا دارنگ پناہ سو بیاج سے زمین میں سرپا سلو کا اکال مکے کے جو عالم پیداشو عبد اللہ انصاری داغوں مقابلہ کی ملازم کی دا پسند کا چھت کی آگاہ ختم کر داغ دری رام نے ختم کر آداب کرے یہ دنیا کا آواز دا ہمارے یہاں پر سر کرو جب قانون داغوں تاریخ کہ کل سڑے گوری سڑی سر گئے تو کو ہوتے

ایک کرن کے نویشک مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبید اللہ ہوگئے بلّہ سنگھ جی لال دیوبن جہاز اور دیو منتھ کے شرنا جو قرآن جو جو کرن چم کے اوپر اور قرآن پکڑ تو قرآن کا کتاب ہے چلو خرچ آگے نہ فائدے اور یہ کے جو کرو حدیث راضی لا لال من امتی زما امت کیا ہمیشہ میں ہو گئی کیا حق ہو جائے لا کل پہ مقابل بھی لیکن ابھی تو بلوستان سے کیوں رہتی سمجھانا کیا گئی پختون مسلک کا مضبوط تھی جب میرا تھا کون کہ کسان کی شادی بھی ذکر کرے گا کہ کل ابھی یہ مسئلے تو ہو گئے ہم رد دیشے کو بے سکتا ہمارا بھی اکثر مورجیا متضلا مجید خارجی اطل اطے ابن بطول مزدور محاذ دان جو ہے سے کمی نجنے پکاڑ جنگل کی بات جناب تو یو تم تپوس میں ہوئے چل کر ہے تھا چل تو بولتا تھی برابر ہے ہوئے سو کوئی ہمیشہ مزور کہ ماں امر معروف انہیں محتاط کرتے اللہ کی چیزیں پھر خود ان امر بالمعروف ہے عن اللہ دام سر جگہ نکلے دار پانی رفظ کے سر کا پورتی شو یہ ہمارے شام کے کتر تفریح تیسور روک باجے کے نظائے پاتے نہیں ہوئے قرآن کی مزاجی کرام کے اخبار سے کئی کے جسے بنے منگل پر دے تھی مطلب قرآن کی ذکر کئی چاول مرضی پیا موال رہے بند کسان اول وہ آزمایا کہ رام اسی بات بڑا دی بات آگے نہیں تلا لاپا اتنے کے لاپ آتے اور چٹی مانی ہم بڑھیں گے دا دیر سب منگلو اور دیر سختی کو دادا احسان کوستان کے جن سب دوسروں الگ پلا رہی تھی بدلارا ڈیری کچھ سر قرون کوستان یو غیر متعارف ملک اور بس ملک پل کے گیرتی علماء تو پاکستان نے بکے زیاد کی لال اور سبن گئی لال جوڑے پر لال جمع مطلب دار ہے کہ لال اللہ احسان کے لال آزادی تھی آغا تم آواز موانی کیوں اگر ختم شو جملہ و خول جن سے پتی اللہ دلیل اور کرے جب دے کے دلیل بھی جو ساتھ اور لگتے جو تین آگا شگفتی کے پیارا میں الحامی جانے نہیں تھے اگر تو مظفرآباد شو بغیر دلیل کتاب اگر اتر کیوں اگر تم کرا لو قرآن سنت بند کری کہ صحیح گی نہ کتاب صحیح سے لال اچھا سفارش کا اس کچھ مقصد بیان پاتے ہیں تو پاکستان کی ایک جماعت کے کا دو مقصد نہیں و منتقل لگتے ہیں اور میرے خلاف جس ہوتے ہیں جمع احساس کے و جو کو منصوب کی داغل کو فارم کی دا داحت کے جزاحت کم جزے پمن کی بچوہی جو سنت شاید کم اور دابا دیا دفتر احتیاط میں داد بل جماعت میں تو بل جماعت ہوا ہی کہ زمین منصوب کس سے پل یا تھا یہ نہ تھا ماں کا سلجت کی منصوبے جب جماعت شاعت ہوئی تو سنت کے فارم کے داحت دے جزبل ہر قسم شکل رکھنے درما کا پورے مار ہوئی قیمت کے دے گئی بھارت کے فوٹو سلم یہ امیر میں پوری یہ مونو سے کرے گا اس میں کے حل کر انصاف میں تو دام داغی محسوس کی نیچ سے رات اور جان سا اور اس مجلس کے آئی کی شرط اور عزت کی ضرورت ہے کو ہماری جماعت کے ساتھ سنت لیکن اس جماعت کو منصوب کی دانش کے دلی جماعت رکن گی جب آج کے لیے جب قرآن یا تین یا بات خیر عموماً علامہ قرآن علامہ لال خیر یہ دو جماعتوں نے مکمل کرے یہ قرآن مکمل کرے دان انہوں نے بالمعروف ہوتا ہے انہوں نے ایو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرے قرآن والا مطلب دار درخت جماعت وہ تعلیم تعلیم کے بہتر قرآن والے بھی اور جماعت تنظیم کے بہتر اور بیماریوں سے نہیں والے گی راجدار قرآن اور سنت استعمال کے لیے جماعت منصوب کی راج کے زماں منفی کے بجائے جذبہ قرآن درخت تھے زمین جماعت تو ہمارا خدا ہدایت تھے ساتھ اپراندو اور دیگر کے قرآن کا آگے کیا ہوتا کیا دعوت پر حالانکہ رمام الگ سے من ملتا ہے وہ قرآن سے وہ قرآن لا رہے قربانی ملتے ماں کا ملتے وہاں سے سو مدنسا کا مدرسے گیار لاکھ آدھن دے پکڑان سو رہے گی کچھ نہیں ملیں گی یو جماعت شاید سنت سے داغی مدن صرف قرآن والوں نے داخل تعام قیام انتظام کئی اور گئی دل داما کا یو قسم دیر رہنا چاہیے کہ امدن دخل کو بھی کی جاتی ہے ہتھیار ہوئی ہیں جگہ ظلم ہے تو قرآن نمین کا رجاور کا قرآن رکھن کرائی من قرآن رکھ دیں تو اس کے پورا کین ہوئے تھے مسئلہ دنیا اور سب سال رواں جو پرائس رائے سوکھ گئے تیس تھی کا روپیے نشپ کی پذیر ہوں گی جو خدا دور صفت علم دے مستقل سے وکاس اچھا وکاس کو نہیں کا بھی کرنے کو ماہا ہوگا آپ پھر بھی وقت میں مال ہوں ہندو نہیں ہوں وہی ہوں اور آج بھی آتا شیخ ابراہیم شیخ عبد الحاط پہلے وزیر اعظم کے پاس پر تھی دی سن تہتر کے رتن ماسن کے بزرگوں کو رو کو رمان نکو نے رتن کیا مہینہ سارے نکو نے رتن نہیں رکن سارے نکو نے تو عید مسالہ شہادی سے مجھے کر کے کتابوں کو عید کی اور زما شیخ منگا جو قرآن نے دیکھا جیسنگا ماں شاپ رنگ لوگ ماں کا یہ آئے کیا ہوا ہے ہر بتاؤ میں شیخ پاکستانی اور قرآن کی سروگی ماں کی طرح پیشے پاس میں پیش کر رہا پاس میں لا سکوں ماں کا یہ کا سال اعلان کے قرآن سے مطلب نہیں رکھتا ہے شری متنی جسے جو قرآن پر فل رنگ کی پیش کرتے علماء کا جو دا میں سے بھی اور شریف کی زیادہ خبر روکی ظاہر میں اللہ کی پت سے متصرف جی مستقل صورت آئے ریا جاری نسا جاری خرید جاری تھوڑ جاری اور پدیوں اور حالتوں کے مانا بدلا بھائی دنیا کا راتل دنیا نسل پاتے دل و سلام ہرئی ویو مہدت ویو معمول ویو مہو وسا حضرت عیسیٰ اور سجا دو دنوں کی روز تیار کی کرما کا سجا کی فرشتے مانا دانا غل اللہ بمر رکھتی کٹ قدم چکے کی دخلائے صفت مختصر سے دخلائے صفت سے لائق میں بنے کا وط الحق صورت رات اباری بانے اگر پیزن ہوئے جا دلہ پیش کری اور ہم سے پیش کری کا وط الحق دائیں حق صورتیں پیش کری دائیں شروع کرنے کی ہدایت کہ مخلوقات دی کتاب کا دسو سیال ترجمین خلا ترجمان پر شیخ حبیب اللہ جمع سے کو ہمیدار کا سننا لکھی میں قرآن میں تو قبل کو کوئی مطلب کی ہے اگر کو پوری اس درست مطلب چھ پتی اور پیسہ تو لکھا تھا اس درست مطلب تاجر کی نعمت میں تو زدانوں میں نے کلی کلی کی توجہ نہیں میں نے خود ہوگی تو توجہ نہیں اور جو توجہ نہیں گئی کم سے کم جب فقیر آواز پر یواؤ کی کمی ہوگا تو قرآن سب سے یواؤ کی کمی اس کا نہیں کر دیا ڈاک صاحب کو قرآن نے کہ میں آواز لا اگر جلان حمورے عجم کا قرآن ہی تو لوگ کرتے ہی زماشری بیداری مدارک بے خل کو واحدی اور سالبی بے خل کو غلط کرنا بعض خل کو جو قرآن شاپ مشکل پورا میرے سراست میں سر غریب اور کوئی ماں پپا تو محفوظ رہیے ذکر کرے مفسر محفوظ نہیں ہو اگر قرآن حکومت ہو جیسے قرآن مطلب کو بیٹھ آپ واضح دے داخلہ باپ لائق جدید جماعت کی منصوب کے دیر تعلیم بارے جو حکم بتاوت ہے جو مقصد محسوس جدید جماعت آواز ہے تو وہی جو کو اور ہر مقدے میں بلتا ہے جماعت منصوبہ مشکل اگر کوئی جان جمع کا کسرت جمع تو جو کرا تھی اب ان کو یہ کئی طرح طریقے داغل منصور کی دانش کو داغل منصور کے قرآن کو دیش کو زمین منصور کے من کا دا عبادت گنی اور دا من سے یہ نجات گنی سبا اللہ کا تشکیل ہوں پھر زمین کے ہوٹل میں دا تنظوری کی ردا کا کوشش ہو یہ دنیا کی اور زمین بعد جو خل کو پانی پالیسی کے ممبر سے ممبئی تعلیم دلا دینے کے لیے اور تفصیل کے پاس ہونے کے لیے یقین شاہد کی کتابیں فی الحال تفصیل دارالکتا جیل دے کے لیے یو جلد ماں مطالعہ کرو تو یو مذہبی مطلب کرے حافظ بھائی تین حجر مجریس دے سو میں مطالعہ کریں اگر تپوس بھی سمان شخص درد ہو رہا ہے اور اپنا بے کا پتہ ہی سے تاخیر دوبارہ ہونے شروع کی تعمیر دلانے شروع کی منگل اجلاس یہ معاشرے اول اور یا کیا یا چم یا علاقہ کہ کل ادا صحیح سی یہ صحیح معاشرے نے بخود کر صحیح آج کے مان بڑوں گی دپا سر نے سمجھ دپا سر وہ تاخیر دے اگر اسمبلی تو فیس کو دور کا شرکت کو حیران دے فقاف دے اتفاق کئی جنرل اور فری گدون حیران دے لال کی ممبر بیں گے سارا فارسی چپا کی جیسے جراد کے مزہ میں شروع کی اجتماع کرے کہ کھیل کو نشانی ہو گئی اور ملک کے بجلی دا زمین دعوت کے جمع مجدوری باہر علاقوں کی چیز زما آئی تعلق دے کہ آگئی پہاڑ علاقہ کے بھائی نمائندے جو کی لگ کلاس کی جو نمائندہ بھائی اور غور کو دو میش کے دارمل تنظیم کی جیل بخر کیا آ گئی قرآن کورورا کا کورورا ویلو را اور شرط میرا میں بات ہو بلا دائر کے نظم گئی نمائندگی اگر جہاں عمل کی کوشش کی غلط جو ہوگی تانگیر کی بھی کوئستان کی بھی الائی کی بھی بشام قطب اتگرام کی بھی پانچ سر تاریخ زمین بتول دبے اجلاس کے پنجے سے زمین دار دان بمی چلتے جمع آگ لگاتا کی تنظیموں کو دا امیر سے ادان لگائیں ادا آگاہ خبر امین پابندی اگر آپ آگے اجلاس کی شرکت کی بدرائے لڑائی کے اور ان شاء اللہ دوبین باقی پچیس سوال زمین بطور پاکستان اجلاس کی چلائی آگے کے امین کا خپل قانون مسودا چې زموږ علماء مرتب کړی دا ان شاء الله او شاید کیږي دا ان یعنی کم مسائل مقدمه کی عادي زموږ پای کې بسر راځي یو مسله دا علماء غنا پال دي زموږ مسلک دا موږ آل اسی ته راحت حاصل یو مسله دا استحباب او جواز لیکن استحباب نہ مزدوری خبر کی استحباب تک تھی اور حدیث عمل کی کہ تم نبی علیہ سرات اسلام فرمائی نماز وغیرہ کے رکھا چاہیے تو دروازے رکھوں لولا شان و پاؤں سے وہ خلق نہ رہے خبر خان تعدی بولے لگے تھے نماز مطالعے تھے خود بخاری باپ کرنے رہے باپ اتر کے لے کیا یہ بہتر سے پہ خود کی فتنت لے یو اگر کہ فوراً واحد کہ بدیدات کی یو کو واحد اگر بےتاخ ہر قسم نے کی جدید بےداخ من کا عارف کرے محمد ابن وضاحت بخاری البول رہے دارول کتاب کتاب البجا ورنہ جانا اگر دیر صفا جو قلمی نسخہ ماں شاہر کرے ہوا جفا کو جمع تعلیم ہو اور جو نا تقریباً سروس کا شیخ محمد رسی تو دیر تعلیم ہو جنج ہے اگر تو زمان اس طرح سے درے ہوا گیا ہوتے ہو پاکستان میں اور دیش روپ سے مختلف ہوں در یعنی ترتوشی کتاب ہو الحاظہ دار میں بہب شام کتاب ہو کی نکال بدائے اور حواز دارنگ مصر کے جماعت جو پھیو داغی جماعت مندے انصار و سننا شیخ محمد حامد فقی داغ امیر ہو اور داغت رسالے مام و تلی گڑے اور دارنگ شام کے جو جماعت جو دا انصار و سننا کر آگے سر ہماری ہمارا تو متحدہ ہوتا ہماری گری اس پر خطنا کہ دے مل کے جو کا سر سکال دا قطر سے سلم شیر کا قطر سر زما خبریں ماں پہ خبریں تو ہوتا ہوں کہ تو سنگ معاہدے چستا مل تک جو شیر کتابیں لڑا گی جی۔ مثلا میں رہتا جو احمد رضا بریلی تفصیل اور جو نہیں رضوانی گئے کہ اس سے میں رہا رہا تو ماں تو اوپر ترجمہ نہیں اترا شیخ داغے نہ پس و فرمان جاری اگر چاہیے نہ کرے پاکستان کا ہوئی گاؤں کے مطابق ماں ختم کی گری کرو سرکار سرکار پر دس روپیے لیول پر نظر کے بارے کے کوئی مالک کو میں نے گال مام پر مکتوب دی کو میں زمین مت کے لوگ راجاری بڑھتا ہے اور تیر ملک پاگے مبتلا نے پوری خطیقی کی رولما کی شادی دی اور دس رج الاول اگئی پاگا کانفرنس اسلامی کانفرنس کے دا پیش کرو اور دا تجیز پاسپور کے لائے بدل سی کل پاکستان کرا رہی ہوئی سیاست اخبار میں واپس کی گئی شام کا ماں جو ملک کی گردی دل گران جو ماں باپ اتنے یہ دا بے راج کی داری ماشاء اللہ داغے سے دا بہتر شیرا اس میںداوت سے یہ زر ہمارا دیکھا جب تھا قدم کرے گا ہمیں ایک دم آدھور جمع پوری ماتا جب بنا ان شاء اللہ جب سب قلم سب ہمارے دم جما کتاب التولہ دشن میں تو اس کے جدید چاروں کی بڑے دو خبروں جو مرو وہ سیدھا حادیث میں جواب علیہ کلام دی شیخ انصاری وزیر تعلیم جاغتو عرب کے بہتر عالم دی جاغی تفصیل بھی کرے زمانہ نظر والی صدر کتاب میں سپاہی کے دورہ کامل پنجی اور پورا خبر ملک پل جب نکاح کی جو مغل کر سور کے تان ہوتا سر کی منہ تو زمانہ تاثر درخواست ہے کہ دنیا اصل سن کے رہا

ذکر ماں اسباب و کلام اصول سنت کی قبول سے کرے دا فن ویشوام شعر ملک دبا شعر سنت مجمعی جان شاہ حضرت مردا رحمۃ اللہ علیہ رکارے میں کتاب لا پڑے پوری دنیا گر تباہی بے رد مبتلا کیا مجھے پورا دنیا سبھی کے مبتلا شیر چار پانچ طاقت سے سلک پوشائی اور ہمارا ندی کی دنیا کو لے رہا ہے چار اور طاقت ہر حق پر زمانے کے پریاس کر رہے ہیں زمانے ہزار بار بریجات لائے سڑک لا دنیا دکانداریوں کا نوکریوں کا زمینداریوں کا چھٹی دینوں کا لیکن دین دپارا قرآن کی سمجھ گمیر جیتا ملتا میں سے سمجھ ہاں، ہاں، میں دعوی کے پیسوں پور دیکھ مولانا سے جناز رہنا چیز میں اس کا فٹو بارتا پور ہوا فتو واپس واخلا ماں تیری پہلا ماتھی اوک جزمت آپ لیا کرنا میں جزمت ہوں جماعتوں نے مزدوری اس پارک کی نشا میں میں پارکل کا پاکر کے پہ رات رات کی پیچھے یا واپس زمانہ مزدور ہے ماں بھی کرے گا پر خط میں سے شیخ سے بھی کرو میری شریف سالا نے پارکل کی کام بھر جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ سنت کے لیے سن رہا ماں سے شروع سے ذکر کرے اگر تیس سارے کی جگہ مسلتی یا مجھ کلاس ریسے کا میں دار موسیقیر قبل کی جاؤں گی یعنی میں کپڑ کی نسل کے مسئلہ تھی میں نے چاہیے کم کتنا سطما رہا رہا میں بہت سما رہا کہ نہیں یہ مجھے رشمت طالبان بھائی جی سے جو دے دو تفصیل ضروری تم اور دے باندې سارا سب کیجیے اور سورج تو سنت سدا نشی بدھی تمام اتنا مجبور تھا جنمال تم فصل جو کچھ تذکرہ نہیں کرے گا کتاب سدا کی کتابوں کو توجہ کر کم سے کم قرآن لمبو خوشتے کتاب دے کہ دونوں کو پوش ہی کرنے کی اس کو سمجھ دونوں پوش ہی کتاب کی پوش ہی یونیورسٹوں کے چکن مہاشرتی علوم دی دا زما کی لگا چیز قرآن مقابل کے لیے حالانکہ تاثیر سواگت کی طرح جی نہیں لیکن کتاب نگڑے گا دائیں گے ریالیوں کے غزالی اور بات جتنے پاسلاف ہوں لیکن نگڑے گا نور متقدمین جتنی جو قرآن یو آیا ہر مرد خواہش سما کا ہر مہان ہمارا دا سلور اصول کی د جو خواہش ہو انسان قابل پر دن دوں یہ سرے مجھے جو فلاح سو ہوگی یو قرآن بھی کرے گی یا پاگئی قرآن کا کرے لوں یا آ گئی کسی پوچھ بھی کرے گی کیا کتابیں جو قرآن ہے اس میں فصلہ کرتا ہوں ستاب اخلاق کے لیے مستقبل مزید وقت مستقل کتاب دے لیکن جتنی مسئلہ ہے کتابوں کو رکھ پڑا یوں روکو دوسرے کی بدل کے وہ قضا رب وہ اللہ کا بدو اللہ علیہ اگر انگلش احکام کی ذکر کری مسئلہ ارے بھارا جی کا سی مطابق خبر نہیں آتا سر توفت ہو گئی وہ قرآن داد لے ہے تو قرآن لوگ بول رہے اول کتاب یا نیو کتاب نا دا کوئی وقت درد من البحر اگر دریاد میں تو قرآن پکل مزدور پکل سے بن جاتا کہ جمع کا عرض ہے تا تو علماء و کاروبار ہوتا ہے جمع پہ خبر میں سو چکی جی دعوت کو غنیمت گڑے یہ دنیا اس میں سے زان لگے بہتر اثر پہ رہی دنیا بنگلے اثر اس میں یوں پورے کس اثر نہیں یہ قرآن اثر ہے کہ میں آسار اللہ تد اللہ علیہ پر گرو باد اللہ حیدرآباد زمین نہ زمین کو آمد آمداد لائے رکھتی پندرہ بعد ارام تھا زمین اپس زمینوں کو سروری نہیں سکتی رما دار امید دے جو رمانا کہ تاسو پالا کوئی جیسے ہر کی دادان میں کف کری اور نمائندہ دار پپل پلے کی تنظیم بہت کی اور پدی دور چھوڑو تو ہی جو سننا رد شکر دیکھا اور قرآن پرانی کل مزدور منہ گم کھول سفر کریں یاد کر رہا ہوں جو مجھے رہتا ہوں آپ ان شاء اللہ بھی میں کروں ماتا خوشی کرتی ہوں آن لاہم شیخوان بسم اللہ الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون <coughs> دا دنیا دیو کسب زائد ہے جب میں جرائش چند ہے جن چندر بعد مخت اور دار راضی دار کے بسرے ریپل عمل نتیجہ بکتا ہوئی سیدھی دنیا کی سیکوری لی مزاح جزا سزا اغا دار چاہے کہ ہمیشہ جن دوں گے باغی کی ڈیر خوشحالی دی اور ڈر لا دی داغے نجات پا پاکل نشی ماری دے منگلی دے اغدار رب العزت منگلی دے کہ پس خوشحالی دی اور اغدار منگلی دلی دلے کہ نجات اسباب سے دی دنیا منگلی دلے دا دریا بھی نمون نجات اسباب لٹو کشپائے دار کی منگا دنیا لی دا فلو سامان لٹو دے چلا رہا ہے موٹر دا انسان عقل پاوش کی کار کئی کہ اوزل اغلی دل ہی نگنالی دلے قیاس کی لیکن سر نے یہ دار بھی دل نجات لار بسی داد نجات لار پاک نمر میگی ذرا العزت پٹول احسان کے لو احسانات کی یو لو احسان ادارے جمن کا ادارے دار دنیا طریقے خیرے کہ پہاڑ ادار کے پہاڑ جہان کے ساس سو نجات دار اور ادارے طریقے کش بیان نو آگے یو کتاب لوڑے گئے چاہے تو قرآن مجید ہوئی اور قرآن کی لکڑی دانے کی دیوتن بیانو اغلار اغ بیان ختم شا یا دیوتن بیانو اور باغی کے کمیا جہتے بنشی نزدیک راؤلے گا اور بے ذمہ داری آگستہ کہ زر دے حفاظت کو ان کے نحن نزل نزدیک و انا للعابدون ما قرآن راؤلے گا اور دے قرآن حفاظت زما پر ذمہ دے نو دین زیادہ سیانت سرب کے دیشی یو من کے نجات لالو خیلا دل نجات اغلا خودن کے دائیں سڑے رولے گو کیا غد ہر قسم عیب نہ پاک ہو اور کی دنیا سلالت حوث اقتدار دولت نو بے کتاب راؤ لے کہ پاک کتاب کی لکھو کو کہ دس سے نجات لار گا جو نجات لارے منہ تو دو کھیلے یود اللہ رضا ادیم مخلوق سر احسان یہ سر تش اللہ رضا کئی لیکن دا مخلوق سر ظلم کئی زیادہ کئی نغب جہن نہیں گئے ومن قتل مومن المتحمدن جزا جہنم وہ مومن جاتے ہو کو نسدا ہمیشہ جہنم دا داریں گے اللہ فرمائی چپر دے مالو خوش دا ټول دا مخلوق حق تلفی اکڑا دائیں یہ حدیث صحیح کہہ رہی کل حکم رائے و کل حکم مسعل ان رائے تھی ہر اس پن کہہ رہے اور ہر پن کی نو تپوس کیوں نہیں سی اس طرح کنڈکٹ کہ تاخ پل کنڈکٹ سنگ سا کرے منگ ادا سوچ پکار دے کہ زمین جات لا کم آ رہا اور منگ پاگے لا رہے وانسو حلال عمل کیوں کی اللہ قبول کی نے نجات رکھی پار مل کے خصوصاً دے مل کے گڑ پار رہی دی لیکن وہ پارٹی دار والی کے داد نجات لار دا اور داد اللہ کتاب کے دا دشی ویلے ہر جماعت کا مقصد دے اور جو پورے جماعت مقصد د دنیا حصول او اقتدار دے چل تو قرآن کے دعوے لگی کہ تو سائیں حاصل رکھے نظم چل تو قرآن کے دعوے کہ تو دولت دولت چل تو قرآن کے دعوے کہ تو دولت دولتوں کا لو نظر پالان کم پانچ بنسبت کمشے کے احسان بھی بہتر بھی اگر مومن گئی کافی لنوں اور کم شیر گزاری اور دنیا اور اقتدار کی گزاری شہر ہے کافی لگی بہ چاند پر چیزیں اور لڑکئی لیکن ایمان کے دفاع پسند ہے کافر لنو اور جنت تعالیٰ پسند ہے رضا رب العزت پسند آئے اور لنوڑی اور کافر دا فرق دے کہ رب العزت اور احسانات چارا ہمیشہ دی آغا بہتر دی آغا کافر کافی اور کئی اور نے گزاری دی نہ دنیا کے لبول دی نہ کوئی مسلمان نمبر کئی کافر نمبر کئی منگا پکا دائی کہ منگ پری سو کہ زمین میں نجات پلار کما رہا کجنجات دال آئی ان کے اقتدار ہو گئے تم دولت ہو گئے تم نظار نجات لال نہ رہا کدار نجات لال نہ قرآن کے ہر پیغمبر ذکر کے کئی مجھے جی یہ بیان کئی کہ پیغمبران والے نقصان کا اردار بغیر مالدار خلق ہوں اور وہ حدیث کے راضی حضرت فرمائی زر جنت اور روزہ کو بھی قتل گہر ہوتا ہمارے جلد خل کلی دے غریبان ہمارے سل حال کلی دے مالداران دولت مند غریبان چڑی دئی لکھوائی مرک رشتے دار لا دولت پاکستان کے دل بھی مصیبت دار ہے کہ خل کو غلط مطلب بتا رہا قسم کی اور دلال دو باز دو کا کئی یو سڑی کا کوٹ وقت رس میں دی یو سڑی نے قیمتی سے آپ لی تمام یا کم باندھے گے پاکستان غداران دا خی کہ لار دن جات کا لال دن جات صرف اللہ رضا دا کتاب دے اور دا قدر کہ تعمیر آبادی دلانگ میں شروع کی بانگ نہیں شروع کی گئی باندھ نہ لبارا نہ کوئی تقریب شروع کی کور پور چڑوانے میں گبارہ نبی شروع کے لانگی والی چھت بہت پڑے جب دیوالی نس پڑے اور تعمیر اور بادے دلانے نے میں کی داریں گے اصلاح دمل کی کی گی دلانے نے کی گی باندھ نے کی گی لان دینا کہ اول دان صاف کی اور قرآن پر تسکیہ نفس پردان صفا کو زور لگئی زان کامل کے زان صاف کے نداغے آگے بات پل پور صاف کا داغے نہ پل کم گاون صاف کا بیا کل صاف کا بیا علاقہ صاف تھا کل کے صاف پھل پیدائشی نظر صاف و پھل کو نبا بڑا خلق پیدائشی اور وہ صافی چلان صاف نین باندھے نہ صاف نیچی جوڑے گئے لگا باد دھوکا اور کئی چیزیں سمجھائے تم شرط پر گٹم اول کو دا تک چدانا اسم نہ سردا قانون دکھائے نہ مطابق نہ سرا کچردہ مطابق شری کو بیستا شرط ناقص پستے لوگ قرآن کردار دی ہوئی چنل اور خود راغون کے جمہوریت جوڑ گئی اوزان کا قانون جوڑ گئی وہ تدا اتدا قرآن مطابق تھا خود ایسا قرآن نہ کرتے اور کدو قرآن مطابق نہ رہا اور تو دے تو دین ہوا ہے جو بیا قرآن ہو رہی دادی نہ دے کدا خود دین نہ کرتے داشے غلط تھے نیچے غلط سی تو سڑے لاڑ سی نہ غلط سی کوئی صحیح سی اولا غلط سی اور جب علاقہ کے صحیح سے تم نہیں یو ممبر داوے سی وہ دا اسمبلی کیونکہ بدیر کے دنوں جو ڈھونڈے اور گڑبڑ ناش کی اور دا زمین کو شریعت کے خلاف دے داد صاحب سدھا دی وہ ممبر سدھانی سے رہے دے خلاف اسمبل نظر غلط ہے اسمبل بکی جوڑی کی نا وہ صحیح ہوئی دے اقتدار دفارا غل لا کئی یو غل ہے اگر گٹ مات کی یو غل دے اگر سودا کی گڈ کی یو غل دے اگر درو ہوئی مال کول گٹی وہ تو دکل تو اسے دے دیجیے یو سارا سٹک دے دیوال ماں کئی یو سارا سودا لا کے گڈ کئی رشتے دار کوئی اور آج سے حاصل پر یہ ملک دا سی جماعت چراغی مقصد دائی کہ یہ ملک نہ دے اعلی کہ انسان کی تباہ کیجیے آ سے کہ اللہ تو خوشی دی دلی سی مذاق اول تو نہ چھوڑو گا نہ زمین دار کو گورا اول داغا عمل گورا تو گورا کھول دی چاہ چراغ جند خنے دے دے دے نو دے بتا رسو گسی پر جی ملک کے جماعت دس پکار دے چراغی مقصد دھو کر مخصوص کرنی داغی مقصد دائی کہ انسان دے انسان و ربد و نپاک شی دے ملک عقیدہ دے شرک دے ختم سی اور دے ملک کی تم غلط رسم و رواج دے پغم کھا کی کہ مسلمانوں کی تباہی کی گی عمل کو تباہ اور بادشاہ اگر غلط رسم و رواج ملسی اور دے ملک کے چراکم اور تیارہ پرتا رنا دے بلشی تیارہ تو کف اور شرک دے بلات بنا رواؤ دا تیارہ پکمر رنا لڑکی گی دا پلا دین پر ویزے نور کیے دا اللہ کتاب را رضے وہ انزلنا یہ کو نور مبینہ نہیں مارنا لگے گا قرآن چراغ جماعت میں دائی جدی ملک کے قرآن درسن عام سی ملک کے پقرآن امادشی اور ملک غم و خادی رسم و رواج کے خلاف دا کم جماعت تھے ملک کے یو جماعت تھے تراغل میں ایشاد توہی کو سننا کسان کو شاندھی جدجاتے وزمل کے خلق رابری قرآن درس تھا ادیمل کے غلط رسم رواج لڑکئی ادیمل کے فواہش ختم اور آگے اداسی کی بے داغی جائے وائی تو یہ نجات ہوں لال گہم اور جماعت پوری میں دہلی بل بہتر جماعت کم دے نور جماعت نے سودا بازی کی یو عقیدہ کہ سر دا عقیدہ ساتھی کہ بغیر اللہ نہ عالم الغیب پیغمبر علیم دے فقار ٹولی کے دین زیاد کافر نشتے اور دین زیاد مشرق نشتے دیوبند علماء سل کر جدوجہد کرو کہ دا عقیدہ زمت میں دلوسی بلیاں دے غلط عقیدے شاد کو لیکن کرے کہ اقتدار خاندان کی سی کال کے اقتدار حاصل ہو نہ وہی سر سو اور دین ختم کا دائیں گے کہ جنگ کا قابل و سل کا آلہ دئی خلاف کار کرے منگی دی سرسنگ ہو گئی سو اگر دین ختم کر پسے دا گرے کہ تاس اور جمع میں تلما آئی تاس اور رہنما آئی وہ کار فوقیدہ سے کرے گا مقصد دا گئی صرف کون سا اقتدار دے جہاں حق پرست مطلب زیاد اور سات کو جات تو زمانے نا جو علماء قتل شروع سورو مسئلہ باندھے کہ علماء کی پوری خلق و قرآن امامون بے شمار خلق پاس قتل کرو داغن آباد داغرور محتسم قتل کرو داغن آباد داغرور واسف قتل کرو اور علماء امام احمد بن حنبل جیل کے جیسے ہو جامع دینی سے ایشو لیکن چلو علماء دا کار کرے چلا کے رکھ لوں گا عالم کار حق بیان دے ہر برس اقتدار کےدار چاہ جسر کئی داغرت کو حق بیان ہو مسود تلاؤ کو لماؤں کا سجاؤ ڈالیں گے پر سدائے ترسی دی ڈال تو چڑھ لوں سال رسوسائی کی جوڑ سم چودل دن سے اگر تو جمہوری کے سی داغے اثر نے فوساب کو جاری آگے کے دن اور خلق ملک بھی چارے کی شامل عید دل کو بدات کی اور ملازم را پاسی ایک ابیال کا ادال میں گئی امیرات کو رسی اور گیا پاسی جداد علماء جماعت کے شامل ہے گم لفسا کو لگا فسا کو پیدا جی دفاع گا ایش بتا رہا تھا دنیا کا حاصل ہو حاصل ہو یا عالم کار در ہے ہر من کر رکھ گئی آگا بلا ہر باطل رکھ گئی دانے کی جب و خلا باطل طرف بڑی ہوئی کیا باطل بدے اخبل پلا کے اخلی منگ پاکستان کی زمین علماء یو جماعت کے جماعت اشاعت تو ہی دعوت نہ کہ اول دا داؤ ساتھی کہ بے اللہ نے بل مددگار نشتے میں مقصد بدائی کہ جب پڑو رشپ کی بقرآن لاہور قوم یا بس قوم یا بحث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیغت اس میں تبدیل استعمال کیا خیر و من تعلم القرآن و علامہ ٹولوں کی بہتر ٹول کیا اولا آگ سڑے رہے کہ قرآن تک کئی یا خی بیا کے چبل تک خج ماں تو آئے بیا ہوتا ہے پھر ہمر کون غلط کیوں کیا تدا ہوئے نا بل کم جماعت کے پلے ملک کے کیا اگر قرآن دعوت اور کئی آگ قرآن اشاعت کرے رہے پلے ملک کی دامل خودی حد تو چلو قرآن دلب ترجمہ میں نے کھولا شاید برا گئے ملاوتیں اوس ہم ندی ملک حالت دار ہے مدرسیش تھے جماعتی نشتے قرآن پہ کی نشتے ٹولئی کے اندر تو قرآن پن لیکن اس مدرسہ کے نہ قرآن پر نصاب کے نہیں راخل اور نہ قرآن کا توجہ دا دا یو جماعت اشاد پید و سنت تھے چاہے دے دعوت طور کئی چاہے قرآن در سنی شروع ہو گئی زمین جماعت کے طرف نہ اس تیرسو ہفتہ کی حکم تیر آسان سے پاکستان چائے شعرے کہ دو میں اس کے پاس منگتا بھارت تخل در سن رکھے تاز قرآن در سو رہو کو تا سور در سنا قائم کرو اصور کچھ کو بل اس جماعت ڈالنے کی نہیں زمین جماعت جدید آج کرے گئے کہ زمین ارکان پیس کے سم رسم و رواج بدت کی بنی شامل ہوگی بل اس جماعت ڈالنے کی نہیں احمدہ تو لکھے ہوگی سوا دینا مجان پہ کشتے پیران پہ کشتے پہ کشتے دولتمند پہ کشتے الدین کار نشتے ماں کی کمایا تو داغے ہم نام او آیا پیغمبرا امت انما حرم ربی الفواشا ما غور منا ما بتن انسان کامل کی گی جان کے سلوک ہوئی نہیں یو کہ انسان کے دب حیا کار نہیں بہائی دو قسم دا سرزن دا پردے لو خوب تا پردی سے ہی تا کنزل کول او پٹا کنا بغض کہ کل دا تانا لڑکی نتبا عفیف شفاق بشی او قرآن گل تا تش دائی دی بہائی کرونا پٹا و سرزن دروغ ویل ادے پمنبر دروغ ویل زبتا صلاح دا کارکن ترشیو الیکشن کے ممبروں ہوں پالا کر کے یہ چلے کیا سمرا دی میں لگے اس کا خاص راشی اذان صاحب منشی مقرر کرو کہ پاس درخواست باندھ رہا سواد جی کے زمانہ سخت یہ شری درخواست ورک جمال سوما تالاب جوڑا تھا ممبر صاحب لے ورک یہ سواد یہ دار سے تار دے ہاں، دیکھا ہوا سوما تالاب جوڑا کا غمدل جوڑی آپ بیا تانگ پی جنی دا ظاہر تو کرنا تھا وہ دھوکہ ہو تو غریب زمیندار سری رہا آگا پٹی کے گسا کے دھوکہ کئی گوٹ شرط سار رہے خر سی آؤ دھوکہ تو ممبر سر دا آگا پہ ممبر بلاڑ دے دھوکہ اور کئی نہ کم لوگ دھوکہ مار دے اور تو مسلمان دے لگا گئے خدا ملک تباہ شو برباد شو ہے خدا پی خدا رشتہ مکے کرے گا پیغمبر پی خدا نے اخل پرمت اخل لالچ مکے کرے گا ہاتھ میں پاتی دے ملکنا اور یقین بات جو گرے گا رسلا جی جی کم سروے سال پاکستان شو او ہر سال یوم بل جی جی خلق کے سر تکئی اور جب بل کال کی جاتی بل شہر جو آزاد دے طوفان کرا رہے نمپران ہو جڑل کہ موسا کدا لڑسی با ایمان راڑو نو چلر سو نیا بھی ایمان اشا نیا پی چند سرا رہے کرتا کہ بھائی چند سے منگی کہ بھائی چند سے یہ موسا کدا لڑسی لائن کا سب تان لڑو میں نے لڑکا منگ ایمان راڑو موسا علیہ السلام دعا وقت بیا بھی ایمان اشو بیا بھی نہیں پہرا رہے ہر شی کی بہی نہیں پاکر بھائی کی لڑکا ہوگی نا بابا وہ بو بہی نہیں ہے میں بہ چلے تھے بیا بھی مانے چھو قرآن اگن موجودے اگن آزاد نے ذکر کئی دان جو دا پاکستانی جی بنی اسرائیل سو گلا اسلم اسمبلی کے ناستے آؤ ہرا پیارا دئی آؤ سکھ منتخب کئی چاغل سخب بے غیر تو کبھی مانے بل سے نہیں اور جی مارا تو کیا غذا ہے جب ہے دامل کو پودی آدھی دامل کو پردیش سمے گی مل پیش سمے گی سمے گی کہ کم عورت کیوں سن سنگا کہ پھر امل خدا صلی اللہ علیہ وسلم را گئے اور خواہ کتاب اور کس کو اور کتاب اس اور امل کو امن اور داستان ختم شو حضرت کیا جی کو این دہار صحیح سوائے حضرت امن مقائم شی ملا شکمان د کوئی قبائل کی غرون کی جدید پجرو سے امید کے اتو پامن بروانی این دعا تھی دا بچر تھی حضرت کل بسم شی آدی بھائی حضرت کل اماؤ کا تل چکل سم شی جی من پودے نے سمی جی تو تاس رخرا نے یا رکھوئی اور داوائی کے سباب ہوں گا اللہ تا پیش ٹھیک ہوں ماں دنیا کے عمل کرو زنی کہ نو اس وقت میں خواہ کتاب لاس اور سے مجبوری سے ہی کہ داغئی فارم کے دا قرآن تعلیم لازمی داغئی فارم کے دا شرطی کہ ضبط تو ہی سنت قائم اور آج کس بیرت میں مخلاص ہیں دایات مطلب ہم دو تو البکر ول بسر وسم اور اللہ حرام کری پتا سب سم استا ہوئی ڈیر نہ لگا درو محرم الجنس باغ ستا ہوئی اصل سے جائز دے پتا تیرے لگا خیرات جائز دے پتا کا ذکر جائے ہوتا پتا ہو ذکر یعنی اگر ذاتی نہ رہا آغتا چر زن رسمی رواجو یوگی کی اغم پہ آدم وان کسی کو بل مالم دل بھی سلطان کہ کل سڑے فواہش پی گی پاک او کل چسرے اس محبت پی گی نو عادل شا او کل کی شرط پی پی گی بہادر شا مشرق یعنی کے ریتی کے دو نئے نئے سپر نیری کی لوگ نیری کی شیر گی صرف پیرا کے بہادر سے حفیب سے عادل سے ابادل سے بادل کے بالا کی سر پیڑے ان کو لو اللہ مالا تالمون جاہل نے اور جال الپاتی کیجیے کہ خبر ہے کہ نام اچھے جی کم قرآن ہو جس کے لا کہ سا سپت نہیں دا سلور چیزوں دی کہ انسان تباہ کئی اور کیا کیا سلور والا پہ خدل یو فواہش جو دن در دلا سن دو سر گو اگر اس محبا گیا گنا اگریم شرک کے بہادر سے دا سلورم دا خبر کے کن پر دلیل ہو دلیل پلاس کا دے دلیل ملا دے دلیل دل نا دلیل قرآن اور پیغمبر دے چکار کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر دیکھوں خدا فرمائی ذکر دیکھوں کہ کل سلو اور اپنے خود تو دنیا کے کامیاب سے اور دا سلو والا دا جماعت ذکر کئی کے دے ملک کے دا جماعت دیا تھی اور ملک کے اسلام سی دا قرآن نہ خلط سی اور ظلم اور دعان ختم کہ عرب کے ختم کہ چاہ اسمین پلا سے گردول رشتے اچار دوبارہ نہ ختم دامل کو فوج میں گی تو فوج سمیریا نے لگ فوج اور کیا ملک دولت میں سمی گی تو دولت سمیریا نے ضلع رسم سے ہو دا ملک دا اللہ کی کتاب گی کہ دا اللہ کتاب یا مخلوق لاس کے واقع لی او پدی کتاب عمل کی واقع لی دعوانا زمان دین کے دا اللہ کا رضا دو طریقی دی یو طریقہ جائز دا یو سرے نیک عمل زان لکھے ایو بہتر آدھا چھے مرگی یا غنشی اپا جمع کریں یہ جمع شریعت زیاد فضیلت پر کرے یہ حدیث کے راضی حضرت فرمائی کہ نماز بغاری کہ ماسکر موجود روم اور چاپیز غن رواخم کہ کم خلق نہیں راغلی جماعت سے چاہیے بنے اور واچوں شما شمان وقت کیوں کر دی مطلب دار ہے کہ پجم کے سواب لے دے پجم کے اللہ احسان دے ید اللہ جماعت احسان ڈلی ہاں چلائی جمع گانے تیفاکتے میال سی لگ سوی بھائی سر الم چورئی تیفاتے دار اتفاق میں سولی لوکی تیفاک نسل کی بھوک جم کے سواب دے یو وقت بے گاہ دی سے کسان سکسان ماتا ہی کہ منسرا لاشا میں جما ہوں سبا دادا اگر کون میں جاؤ تو نکم کو ستا یاد سی میں چستا سکی تو زدہ غلم اگر زمانے کی ماں سے اخبار لو رہے ترماس کی چائے ہوا یا زما عمر سرویس کر دی کو مشران ماں کا خبر تھی اگر زمانے پیدائش میں تمک کے آ گے تو دین جل یا دین جل چترا گلے ظالو کو مال بھی کھولے اس کو مشر مشرق وکاس تیس نما کرے میں اس سے چل دے اگر یہ ملک کے کم چہرے اگر اللہ ختم کرے وہ پسند چھتیس کی جو کامدار بدلے مور ماور میں کام شمارا گاڑی لاہوری ماں کنه ما فل جرم پہ رہا کرنا ماں سے جلد دینا ماں یہ تپل جلوم نہیں پو میں یہ دے مل کی نیل ملیاں سے میں اس کے پیار چې دې دې پتہ کې انګريز پاچار کے انگریز کې کے ہر پٹواری دا اڈر اس پد میں اس به ته برتے انہوں نے پیش کیا پدمی کی یو خانوں متواران متبران کے علماء قوانین زمیندار نکل گئے چپنی پری کے قوانین دیش دی علماء دو دی زمینداران پکس ہو گئی دو اور درمیانہ خلق درمیانہ کے داؤ لوہار پری کے کرکان دور دی لواران دور دی دے مخانہ چاہے کہ نیچ کام ہے نشکل تو جی نشکل کو کہ بیداری کر کے نکلی کی چڑیا گان دوڑے گی آپ نکلی کی اگر ملا کے قرآن کی نگر دوڑے گی انگریز کو دوڑے گا آپ اس انڈیا لائبریری لندن کی اسم پر کرا رہا یعنی قرآن ترجمہ کھول لائبریچ کو ادیم کے انگریز دے ترویج کرو چوسڑی کا فلسفہ عالم منٹ محفوظ میں کون ترجیح کا قرآن ترجمہ و شیخ دے خلقوں سے قرآن ترجمہ کے سنگ ملانی کئی یعنی انگریز قرآن اس منگوائی چم اللہ کا میرے ڈیر مصیبتوں دی ملک کہ اللہ ختم کرو میں کروال ہستے چاہے طاقت نو چیز پیر خلاف کی دا کی ملا غلط ہوئی دا چانشوری کی پیر غلط ہوئی دا چاہ شوری کی کتاب کیوں غلطی دا یو قرآن پاک دادا ہو چیز خل پر کی وارش زمین پوری زمائے ہو جیسے ماں غرض گئی کہ دیر قابل تعمیر سو کرو میں سو کرو گیا ہوں میں دسو حکم دو غریب ہے کار میں حکم ہے تو بار باہر نہ سو اور پاچا برا رہے بے ہوا بنی لاٹ مقام کر کے بتا کر لینا کی میں ہی آؤ ہو میں ماں پاچا بول دوں سر مت نہیں تب ہم یہ تین بڑل ہم لو اور سوچ دوں ہاں، بتا یہ پہ جڑاؤ اور مال بے تقسی ہوں مول اللہ مکھو بابا سمیا جواز گٹل اور پاچا بڑی غلم کھول پاتا اب تابا غلم ٹل گونجے بجے واچو کال دے کا سستا بجے ہوگا تین بابا تو بجے ہوگا نمات آ رہا تھا سر گونجے کچھ کو طالی مثالوں نے مونگلی سرشا کا اس کے اوغار گرمی موسم کی کوکھ براتوں اوغار کے بروں جی کو مقام بشت کاک میں شران بیا بھی نہ بخار رو کو رو تو خر کو بن گیا چون نہ وہ وہ کرتے جوڑوں کرکی نہ پت دروازہ جوڑا تھا وہ تالی کر دا را خلاص مام جو پری فیری کے چاہیں چڑھے تک ہو تے معصوم والے پنچر کے مام بان نمک و جو معصومان جماسمانے جمن پیڑ کے سڑو کاجل بابا جی می سڑک داری می اوکا سڑائی جاؤ وی تجھے شری دا پوڑی واچو لوگ اکشران شران پہ پوکھ کراٹ وار سے کچران رسائی کردی مکوتی گی اپنا رسائن لوگ مکری گی آتے سار اگان سر لہر وا اسے سوبا ہے لٹے داس اوگ لہور سے لٹین ایک دم ہاں در پہنے لگی گری بھی اور آپ کا نہیں پا رہا سو بالکل کرے در ریٹنگ کی گئی شران والا سیراب کرے چال کو تو گاؤں تھوڑے بڑھا رہے سڑے بھی اپنے سپوت اور شران والا چیز کا دس لاکھ کا گھر کی پاتے

ستاس زمائے حرض جمع المیم ستاس دحمد کی منگ تنظیم کرو مولی تاج محمد جنگ امیر ہو زما مزدور کا زیادہ درخواست ہے کہ تاسبہ بیارہ جمع کی گئی دیا لاکے ہو لما اور تاسبہ پر ہے ات اجتماعی کار کو کہ دحمد کے نندا بیدار ختم کی اور دحمد کی دقان نے سو شروع کی قطر انتخاب تھا سفر کیوں میں قبل جو ہوئی وہاں خدا بہ ان شاء اللہ تاثنا یوم میں اشفاق تپوس کیوں ماں کرا چاہے کہ میری دی تھوڑی کمی بھی کری دی اور اسکار کی راموری سے دوں اسے کا سر جمع کی ماں تو پاکستان دوہرا کہ رقبل مزید دے تیار کر کہ تروں سے ابھی یہ ہوتا نواز کو بس کو غفل غفل بے اور کی تمہیں اندیش دو گوا ہے رقیبان آواز سے گاں کم لوگ نہ رہتی لگا رہا اگر غفا ختم سوا اس کا غفا دے اور زمان دا یقین دے کہ تاس یہ ڈرگ ورکر مزا باتیں فرقے دو دھوکہ باغ ختم کی اور آئندہ الیکشن تو زمین جن باقی تھا تو وہ لے نہیں ہار دراصل گردی پر شان نے سامی لائن ساس کو دراز کا بہت مارے چوری ڈران لاگری ماں نے تپوس کو کیا آئندہ اس کا سب پروگرام میں ان شاء اللہ کہ جن باقی نظر یا خبریں کو او ان شاء اللہ پہ نہیں تو مدد کے خبر رکھو لکب گر تو مت گوری دوں کو ہاتھ میں تو ہاں ان شاء اللہ میں مل گم بھی پوتا میں سما نہیں پو زما خیال دارے کہ علماء حق پرس کو پہ مل کے کار ہوا پرس سکتی دا بنی بیا بیا ملک فضا دیا میں رت بڑی خوشی ادے مزاج لوٹا باز آئے غلط آئے یو بل سر ظلم دا تاجیل خوشی پوشا کر کے پاس ہوا جماشی اور پہاڑ علاقے جس پر تنظیموں پہ اور تنظیم مزدوری جس پر کار کوئی دعا اللہ جموں گا ایک کار کے برکت خیر اب اللہ زمین سبق جاتی